کے بہت سارے ممالک میں مسلمان بڑے جوش اور خروش کے ساتھ جذبے کے ساتھ یہ سمجھ کر کے آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں جلوس نکالے جاتے ہیں جلسے کیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی کی جاتی ہے عمارتوں کو مسجدوں کو مدرسوں کو سڑکوں کو مسلم کیا جاتا ہے اور روشن کیا جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور محبت کا ثبوت دے رہے ہیں جو لوگ یہ کام نہیں کرتے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ غداران رسول ہیں دشمنان رسول ہیں بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے جتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں کرنے والے ہیں سر سے لے کر پیر تک آپ غور کریں شریعت متحرہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھڑک اور اسلام کی کوئی نشانی ان کے اندر آپ کو نہیں ملے گی لگتا ہے کہ ان جلسے اور جلوس کے لیے شاید انٹرویو ہوتا ہوگا سلیکشن ہوتا ہوگا اس میں جو نمازی ہوتا ہے جس کے پیشانی پر نماز کا بٹا ہوتا ہے ٹوٹی ہوتی ہے اسلامی لباس ہوتا ہے اور اصحاب اور یا نظام کی شرط جن میں دکھائی دیتی ہے تعالیٰ نے کلام کے تعریف میں جب نبی سے خطاب کیا تو کہا یا نبی اللہ کا شاہد ہوں وہ نظیرہ جتنی ہی آپ اللہ کی طرف اپنے رب کی طرف دعوت کر دینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت نے نکاح کرے اور ارادہ یہ کرے کہ میں محل ادا نہیں کروں گا روایت بتاتی ہے کہ اس کا ملنا اپنی بیوی کے ساتھ گرانے کے بعد ہوگا آزاد igual گالیاں دے کر کرنے والے کو گالیاں دے کر کہنے والا یہ سمجھتا ہے میں جہاد سب وقت ضرورت علماء کی اجازت سے کچھ کام کیے جا سکتے ہیں جس کو ہر میں مختلف ترم کہا جاتا ہے تاکہ بھی آ جائے تاکہ کا کتاب وہاں پر مجھے ہر میں مکے کے اندر چکر اپنے تھانے کے اندر پوجا کروا کر سب سے پہلا پرساد کھانے والا ہے اس لیے کہ اس پر جو رشوت خوری کا الزام رکھنے والا ہے علیہ وسلم پٹر میں پہلے پہنچ والے تو دیکھا کہ کیوں جہاں پر ہے پانی جہاں پر ہے کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت آپ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی جان سے زمین لبریز ہو جاتی تھی تیری تیری کو کو نہیں نہیں دیا زندگی دیا کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے کیا یہ سیرت نہیں ہے کہ مال اور موتی کو نبی نے ابو جہل سے خاطی کے لیے بھیجا کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے کیا فلم سن اپنے چہرے کو نبی کے حصول پر درد جان کو جان کے حوالے کر دیا کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے کہ فنو کے خاطینے کے لیے نبی نے معافیوں کو بھیجا کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے کہ آپ کے شاکر رسول اور آپ کی شان میں مستعفی کرنے والوں کو مرو یہ تو ہو کر رہے گا کہ کل پر خدا کا خدا کا گھر آئے گا کل مٹی کے لیے ہے رام پاک کے میں بارے میرے رب نے کہا ایندھن کا باقی تمام طاقتیں مٹی کے لیے پیدا ہوئی ہیں ضرورت ہے آئے وہ میدان کے اندر اللہ کے اندر دیکھو جو آدمی دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے ایک آدمی مسجد کے کام میں لگا قرآن کے کام میں لگا مدرسے کے کام میں لگا جو بچوں کی سینٹر سے وہ آزاد ہو جاتا ہے دو آپشن ہیں تمہارے یا تو دین کے کام میں لگو یا نہیں خدا تمہاری بیوی کی غلامی میں لگا دے گا اور کہاں جا رہے ہو ہاسپٹل کو جا رہا ہوں ایک صاحب ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہوئے ہیں ساری رات مچھر کاٹ رہے ہیں ٹھنڈ کا آٹو کے اندر سکڑ کر کیا میری جو بچہ کام نہیں رہی میں یہاں پر انتظار کر رہا ہوں بچے نہیں پیدا کرتا کتا کنجیر نہیں پیدا کرتا دین کے لیے وقت لگاؤ ورنہ لوگوں کی غلامی میں اللہ تعالیٰ جگڑ کر رکھ دے گا دنیا میں جگڑ کر رکھ دے گا دن کہو گے نماز کیوں نہیں آئے جمعہ کیوں نہیں آئے عید کیوں نہیں آئے اور دین کے کام نہیں ذرا ضروری کام تھا تو اس سے بڑھ کر جو اور کوئی عمارت اور کوئی پاگل کرنے کا کام نہیں ہوگا سیرت کا پہلو جہاں آقا کی ہجرت آقا کا بھائی دور آقا پہلو نہیں کال دور کے اندر آ ہے کو اپنے سامنے نہیں دیکھا پیغام یہ ہے نبی جا رہے تھے سرکار میں ایک ہزار سو کے انعام کا نام دے کر ایک قافلے کو کہا کہ نبی کو جو زندہ یا مردہ پکڑا آج سے سیرت کا ایک زندہ کا پہلو ہے کہ ہمارے دور میں نبی اور نبی کا یار موجود ہے نبی کی آنکھوں کے سامنے اور آپ کے یار یار حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے موت ناگ رہی ہے اپنی مگر میں دیکھ لشکر آ چکا ہے لیکن آج ہمارے دور سیرت کا ایک سرکشم پہلو اللہ کے پندرہ میں کر آئے گی لیکن موت کے پیغام والے کو جس کی موت سے نارے وہ نظر نہیں آئے گا نبی نے دیکھا ابو بکر نے دیکھا تو حضرت ابو بکر کرنے لگے آپ نے فرمایا ان اللہ مطلب ہم شادی کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم زمین کا معاملہ کرنے نہیں جا رہے ہیں یا تو دین کے لیے اٹھو یا زمین میں ملبت ہو جاؤ گے کتنا تم زمین میں ملبت ہو کتنے بڑے اپارٹمنٹ इतने बड़े جانے نہیں مل سکتے لیکن کل ممکن فرماتی ہیں کہ جی کی مٹی کی روٹی کے علاوہ پوری زندگی میں کا کھانا نہیں کھایا ایک بردوا فرماتی ہیں کہ ایک بردوا آنا صبح میں مجھ سے پوچھنے لگے ہم کا تم نے کون سا بستر لگایا فرماتی ہیں ابھی تو جو ٹاٹ میرے آقا کا رشتہ مرد مادر دنیا کے کچھ تو دنیا کی دولت پر مان کر برابری پر بندوں پر اپائنٹمنٹ کر کاروبار پر چوروں کی غلامی پر اولاد کی جو ہے غلامی پر مرنے والے امید مبین حضرت مصطفیٰ نے فرمایا حضرت نے کیسے بھی طرح ڈال لیا تھا کہ آج میری نیند خراب ہو گئی تاجر کے اٹھنے میں تعمیر ہو گئی حضرت آ میرے آپ میرے پورا تھا وہ جنت کے دروازوں کا مالک ہے امر بوتم کا مالک ہے چاہے کا مالک ہے اس کا ایک ڈانٹ تھا اور وہ فرماتی فرما ہے کہ ہم ٹھنڈ کے زمانے میں جو حصے ہوتے تھے اس میں ایک سوتے اور اس کو ایک اوپر سے کھول لیا کرتے تھے کا اس طرح تھا کہتی ہیں گرمی کے زمانے میں میں نے اس کے حصے کر دیے اس لیے کہ گرمی میں اوڑے نہیں اس کو زیادہ ریسا دیا کرتے تھے میں نے ڈبل کر کر نام کر دیا فرمایا کہ اور کل سے اس سام کو ڈبل نہ کرنا میرے ساحل جوڑنے میں تاخیر ہو گئی کہ جس کے پاس لاکھوں دن ہم آیا کرتے تھے کر وہ غریبوں کو دیا کرتا تھا جب اس دنیا سے پیدا کر رہا تھا تو مسئلے میری اور آپ کی ماں حضرت ہماری کا فرماتی ہے کہ جب میں نے اطلاع دی کہ میرے مولا ہاں، میرے آپ میرے سرکار دنیا میں نہیں رہے وہ بارہ الاول کی تاریخ تھی وہ تین دن تھا سورج سڑک چکا تھا سورج ماتم کر رہا تھا زمین آسمان رو رہے تھے آنکھوں ہیں کیونکہ سورج چل چکا تھا کمرے میں اندھیرا تھا فرماتی ہے میرے گھر میں شراب چلتا تھا لیکن اس شراب کو جلانے کے لیے تیز نہیں تھا میرے آپ کی سیرت کا یہ بھی کی سیرت کا یہ بھی کہنا ہےما عیشہ فرماتی ہے آپ کی ایک جناب ایک یہودی کے پاس جو ہے گرمی لگی ہوئی تھی آپ نے بتایا اور اس کو چھڑائے گا تو ہمارے ساتھ کیوں گی رکھی ہوئی فرماتی ہے کہ وز نو کے اندر آپ آپ اس طرح پر نہیں تھی اس لیے میں نے آپ کے ہتھیار کو یہودی کے پاس گرمی لڑ کر مشیبر گیہوں لے کر آئی تھی یہاں کے دنیا سے جانے کی سیرت تھی یہاں کے جس کی سیرت یہ کے کردار کی سیرت تھی ہم سب میں جا کر نا سے پڑھ کر جن سے ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ادا کر رہے ہیں میرے بھائی میرے سب و جگہ کے قدم تم نے آقا کے طریقے پر جینے اور بننے کے حوصلے کو نہیں جانا ورنہ لکھ کر رکھو لکھ کر رکھو کبھی نہ